حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سترہ دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو شخص سترہ دن اقامت کرے وہ قصر کرے اور جو اس سے زیادہ ٹھہرے وہ پوری نماز پڑھے امام ابو دعوت رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عباد بن منصور نے اکریمہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے س دن قیام کیا سننے ابوداوت حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تیس